السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے بہادر اچھلتے کودتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی یعنی کہ ایک ہیرو کی کہانی اور وہ ہیرو تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بہادر صحابی جنہوں نے ایران فتح کیا تھا ان کا نام تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص سنتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم جرنیل تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے خوشخبری دے دی تھی بدر احد اور دوسری تمام جنگوں میں وہ شریک ہوئے حضرت سعد کے قبیلہ کا نام بنی زہرہ تھا اور اس لیے یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے بنی زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر آپ نے سترہ برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور ان سے پہلے صرف چھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا دوسرے مسلمانوں کی طرح بھی ان کو طرح طرح کی سختیاں جھیلنی پڑیں آپ اپنی والدہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی والدہ نے انہیں اسلام لانے سے بہت منع کیا انہوں نے اپنی ماں کی ہر بات مانی ہر خدمت کی لیکن اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے بہت محبت کرنے والے نوجوان تھے ایک بار چند مسلمانوں کے ساتھ عبادت کر رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہ آ گئے اور ان کا مذاق اڑانے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا انہوں نے اونٹ کی ایک ہڈی ایک کافر کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور اسلام کے لیے یہ ان کی پہلی ضرب تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو حضرت سعد بھی مدینہ چلے آئے یہاں پہنچ کر بھی انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کافر کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ نہ کر دیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چاروں طرف مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیج دیں کہ وہ خیال رکھیں کہ کوئی آ نہ جائے ایک ٹولی میں حضرت سعد بھی تھے جب یہ لوگ حجاز کے ساحلی علاقے میں پہنچے تو وہاں قریش کی ایک بڑی جماعت سے ان کا مقابلہ ہو گیا مسلمان تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے کوئی بڑی جنگ تو نہ ہوئی صرف معمولی سی جھڑپ ہوئی اور اس موقع پر بھی سب سے پہلا تیر حضرت سعد کی کمان سے ہی نکلا جنگ بدر میں حضرت سعد نے کافروں کے مشہور بڑے سردار سعید ابن العاص کو قتل کر دیا اور سعید کی مشہور تلوار اپنے ساتھ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ تلوار وہیں رکھاؤ تو آپ واپس رکھائے اس وقت تک یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا کہ جنگ کے سامان کا کیا کیا جائے یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں اور پھر اس و اس موقع پر اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بھی دے دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ دوبارہ وہ تلوار لے آئے جنگ عہد میں یاد ہوگا آپ کو کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمانوں کی فتح ہار میں بدل رہی تھی اور کافروں کا سب سے زیادہ زور اور کوشش یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح شہید کر دیا جائے حضرت سعد بھی ان جانصاروں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا وہ تیر اندازی کے بہت ہی ماہر تھے خود حضور اپنے ترکش سے تیر حضرت سعد کو دیتے جاتے اور فرماتے اے سعد تیر چلائے جاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں کسی اور صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ نہیں کہے خزبۂ عہد میں ایک کافر حملے کر کر کے مسلمانوں کو سخت پریشان کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ اس کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ اس وقت حضرت سعد کے پاس کوئی تیر باقی نہ تھا البتہ ایک ایسا تیر موجود تھا جس کا پھل نہیں تھا یعنی کہ آگے سے جس سے نوکیلا نہیں تھا وہ انہوں نے وہی تیر تاک کر اس کی پیشانی میں مارا کہ وہ چکرا کر گر پڑا سعد کی اس تیر اندازی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں حضرت سعد بھی ان کے ساتھ تھے اور انہی دنوں وہ ایسے بیمار ہوئے کہ سب بہت پریشان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے کہا میں دولت مند آدمی ہوں ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں اجازت ہو تو اپنی دولت کا دوس دو تہائی حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں حضرت سعد نے کہا اچھا آدھا ہی دے دوں آپ نے کہا نہیں اگر دینا ہے تو ایک تہائی دے دو تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تاکہ تمہارے بعد وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں حضرت سعد کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں مکہ میں ہی ان کا انتقال نہ ہو جائے اور دفن یہاں کر دیے جائیں آپ یہ سوچ کر بہت روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سرزمین پر مرنا اور دفن ہونا چاہتا ہوں جس کو حضور کی محبت میں اختیار کیا اور اپنے وطن کو چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور دعا کی اللہ مشفی سعدن اللہ تعالیٰ سعد کو صحت دے دیں اور ساتھ ہی کہا تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو فائدہ اور دوسری قوم کو نقصان نہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی اور حضرت سعد کے ہاتھوں ایران کی شاندار سلطنت کا خاتمہ ہو گیا حضرت و بکر کے زمانے میں ہی مسلمانوں نے شام اور عراق پر چڑھائی کر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں وہ اور بھی بڑھ گئی عراق میں جو عرب علاقہ تھا اس پر ایرانیوں کا قبضہ تھا اور وہ آئے دن عربوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اس وقت ایران پر ایک عورت جس کا نام پران دخت تھا اس کی حکومت تھی حضرت مسنہ دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور عراق پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت بکر نے صرف انہیں ان کو حملے کی اجازت نہیں دی بلکہ حضرت خالد بن ولید کو ایک فوج دے کر مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا انہوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے جب حضرت خالد کو شام کی طرف جانے کا حکم ملا تو انہوں نے حضرت مسنا کو اپنا جانشین بنایا ایرانیوں نے پران دخت کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو بادشاہ بنا دیا اور پورے ملک میں عربوں کے خلاف آگ بھڑکا دی ان حالات نے حضرت مسنا کو مجبور کیا کہ وہ مفتوحہ علاقہ چھوڑ کر اپنے علاقے پر واپس آ جائیں حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا بہت جلد ایک زبردست لشکر تیار ہو گیا حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ خود اس لشکر کے سپاہ سالار بن کر میدان جنگ میں جائیں لیکن صحابہ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور سب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنانے کی سفارش کی حضرت سعد اپنی فوج لے کر طالبیہ پہنچے وہاں تین ماہ تک ٹھہرے آگے بڑھے تو حضرت مصنع اور ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے مگر زندگی نے مہلت نہ دی حضرت سعد کے آنے سے پہلے ہی حضرت مصنع کا انتقال ہو گیا حضرت سعد بڑھتے بڑھتے قادثیہ کے مقام پر جا پہنچے جہاں حضرت عمر کی طرف سے انہیں ہدایات ملی کہ مورچے بنائے جائیں تاکہ پیچھے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد نے اسلامی اصولوں کے مطابق چودہ مسلمانوں کی ایک جماعت شہنشاہ ایران یزگرد کے دربار میں بھیجی مسلمانوں نے ایرانیوں سے کہا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو ورنہ میدان جنگ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اس پر شہنشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے مٹی ہاتھ میں اٹھا کر عرب سفیروں کو دکھاتے ہوئے کہا اب تم کو یہ خاک ملے گی یہ لے جاؤ حضرت عمر عامر بن سعد نے وہ مٹی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اور حضرت سعد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا فتح مبارک ہو دشمن نے اپنی مٹی خود ہمیں دے دی ہے رستم ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا اور ایرانی فوجوں کا سپا سالار تھا وہ ابھی ایک زبردست لشکر لے کر قادسیہ پہنچ گیا ایک مدت تک فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں کبھی کبھی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ ایرانی اپنی ضد سے باز آ جائیں لیکن کامیابی نہ ہوئی آخر کار میدان جنگ گرم ہوا ایرانی نہر پار کر کے اپنی صف بندی کرنے لگے حضرت سعد نے اپنے فوجیوں کو ایک جرت مند خطبہ دیا لڑائی شروع ہو گئی حضرت سعد کے گھٹنوں میں درد تک ان کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اس لیے وہ خود جنگ میں شریک نہ ہوئے لیکن ایک بلند مکان کی چھت پر وہ تمام لڑائی کا نقشہ دیکھ رہے تھے اور اپنے فوجوں کی کمان بھی کر رہے تھے آپ پرچیوں پر ہدایات لکھ لکھ کر سرداروں کو بھیج رہے تھے آپ کو یاد ہوگی ابو ثقفی کی کہانی جنہوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا یہ وہی والی جنگ ہے ایرانی اپنی فوج میں ہاتھیوں کی بڑی تعداد لائے تھے حضرت سعد نے قبیلہ بنی تمیم کو جو تیر اندازی میں بڑی شہرت رکھتے تھے حکم دیا کہ آج اپنے جوہر دکھاؤ اس پر انہوں نے بڑے جوش سے تیروں کی بارش کر دی ہاتھی بد ہواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے چلے گئے اور یوں جنگ کا پہلا دن اپنے اختتام کو پہنچا اس جنگ میں پھر کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کہانی کے اگلے حصے میں آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ